اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں